حدیث مبارکہ سب سے زیادہ عظمت والی حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو المنذر یہ ان کی کنیت ہے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی وہ کون سی آیت ہے جو تمہارے پاس ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے ابو المنظر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی وہ کون سی آیت ہے جو تمہارے پاس ہے میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنظر تمہیں علم مبارک ہو